حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حرج کیا ہوتا ہے فرمایا قتل خون ریزی صحیح بخاری حدیث نمبر 6037